اور ان کے پاس کوئی بھی نشان اپنی رب کی نشانیوں سے ناؤ آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں